السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی بہادر سمجھدار ہوشیار عقل مند خوش باش چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سن رہے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں کہانی سن رہے ہیں کچھ بچے ایسے ہیں جو اپنے مدرسے میں کہانی سن رہے ہیں کچھ بچے اسکول میں کہانی سن رہے ہیں کچھ بچے شاید کسی مسجد میں کہانی سن رہے ہیں کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ کہانی سن رہے ہیں اور کچھ کسی کمیونٹی سینٹر میں تو جہاں جہاں بھی آپ کہانی سن رہے ہیں کہانی سننے سے پہلے ایک اور بھی کام کیا کیجیے اور وہ یہ کہ یہ جو قرآنی کہانی ہے اسے سننے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ لیا کیجیے کہ ہم جو بھی کہانی سنیں گے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں وہ اچھی طرح سمجھا دیجئے اسے ہمارے دل میں اتار دیجئے اور ہمیں ویسا ہی بنا دیجئے جیسا آپ کو پسند ہے ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسے آپ کے پکے دوست ہوتے ہیں آمین آتے ہیں آج کی کہانی کی جانب کہانی ہے بارہویں سپارے سے اور بارہواں سپارہ شروع ہوتا ہے سورت ہود سے اور سورت ہود اور سورت یوسف کا کچھ حصہ یہ موجود ہے بارہویں سپارے میں سورت ہود میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کی کہانیاں دوبارہ سنائی ہیں جو کچھ کچھ ہم پہلے سن چکے ہیں اور جو ہم نہیں سن پائے وہ انشاءاللہ ہم آج سنیں گے اور یاد ہے نا آپ کو کون کون سے انبیاء تھے حضرت ابراہیم تھے حضرت شعیب تھے حضرت ہود تھے لوت تھے تو ان تمام انبیاء کی کہانیاں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سنائی ہیں جب حضرت نوح کی کہانی اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے جو ہم نے پہلے سنی تھی اس میں ایک اور بات بتائی ہے اور وہ یہ کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے یاد ہے نا آپ کو کہ جب لوگ ان کی بات نہیں مان رہے تھے اور ساڑھے نو سو سال کا عرصہ گزر گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اب آپ ایک کشتی بنانا شروع کر دیجئے تو حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنانی شروع کی بڑی ساری کشتی بڑے بڑے درختوں سے لکڑی کے پھٹوں سے ایک اتنی بڑی کشتی بنائی کہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنی بڑی ہوگی اور جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ ان کے پاس آ کے ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے <laughs> نوح کیا ہو گیا ہے پہلے تو تم الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے اب تمہارے کام بھی ایسے ہو گئے ہیں یہاں تو ہمیں کوئی سمندر نہیں نظر آ رہا جہاں پہ تم یہ کشتی چلاؤ گے کیا خشکی پہ کشتی چلاؤ گے یہ تو بڑا مشکل کام ہے ہم نے تو آج تک کسی ایسی کشتی کو نہیں دیکھا جو خشکی پہ چلتی ہو حضرت نو خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے اور ان سے کہتے ٹھیک ہے تم بھی دیکھو اور پھر ہم بھی دیکھیں گے اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ تمام جو دنیا میں جانور موجود ہیں پرندے موجود ہیں ان کا ایک ایک جوڑا لے کر کشتی میں رکھ لیجئے اور اس کے اوپر سوار ہو جائیے حضرت نوح نے تمام جانوروں کے جوڑے لے کر کھانا پینا لے کر اپنی کشتی میں رکھا اور اس میں سوار ہو گئے اور پھر وہ دن بھی آ پہنچا جب زمین میں ہر طرف چشمے پھوٹ نکلے زمین میں سے بھی پانی نکل رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے تھے جن سے تیز موسلا دھار بارش ہو رہی تھی ادھر کافروں کے لیے تو کوئی پناہ کی جگہ نہیں رہی تھی اب یہاں حضرت صورت حود میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات بتائی ہے وہ یہ کہ حضرت علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ کافر تھا وہ ان پہ ایمان نہیں لے کر آیا تھا وہ کشتی سے دور فاصلے پر کھڑا رہا حضرت نوح نے اپنے تمام گھر والوں کو کہا کہ آ جاؤ کشتی پر سوار ہو جاؤ کیونکہ جو اس کشتی میں نہیں ہوگا آج وہ نہیں بچ سکتا آج صرف وہ بچے گا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کشتی پر موجود ہوگا کشتی ایمان والوں کو لے کر روانہ ہوئی تو پانی کی ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی اتنا تیز پانی تھا ایسا لگتا تھا کہ کشتی پہاڑ کے اوپر جا رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی تو انہوں نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ کافروں کے ساتھ نہ رہو اس نے جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں مجھے یہ پانی سے بچا لے گا ان کا بیٹا کافر تھا نا یقین نہیں رکھتا تھا حالانکہ اس کے ابا جان یعنی کہ نوح اللہ تعالیٰ کے رسول بھی تھے اور اس کے والد صاحب بھی تھے اگر اللہ تعالیٰ کی بات پہ نہیں بھی یقین تھا اس کو اپنے باپ کی بات تو ماننی چاہیے تھی مگر نہیں مانی اس نے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا جواب سن کر فرمایا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے اتنے میں اب یہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ ایک موج دونوں کے درمیان آ گئی اور نو علیہ السلام کا کافر بیٹا بھی پانی میں ڈوب گیا جس وقت وہ ڈوب رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا اے میرے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تو نے میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے وہ تو ایک بگڑا ہوا شخص ہے اس لیے جس کی حقیقت تمہیں معلوم نہ ہو اس کے بارے میں مجھ سے درخواست نہ کرو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی درخواست کر کے نادان نہ بنو ایسا نہ ہو کہ تم ایسی بات کرو کہ پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں اب حضرت نوح کو ڈر لگ گیا انہوں نے فوراً کہا اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا اور جب سارے کافر اس سیلاب میں غرق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بارش کو رک جانے کا حکم دیا اور زمین کو حکم دیا کہ پانی کو نگل جاؤ اور پھر حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جا کر ٹھہری تھی یاد ہوگا آپ کو ایک پہاڑ کا نام جس کے اوپر وہ جا کر ٹھہری تھی یہ آپ خود سوچئے گا میں نہیں بتاؤں گی سورت ہود میں باقی انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو فرشتوں کی بھی کہانی سنائی ہے جو ایک دن کسی کے گھر مہمان بن کے گئے تھے کون تھے وہ فرشتے سنتے ہیں ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دو آدمی ان کے پاس مہمان بن کر آئے اور کہنے لگے اے ابراہیم آپ پر سلام ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو پھر ان دونوں مہمانوں کو بڑی عزت کے ساتھ اپنے پاس ٹھہرایا جلدی جلدی ایک بچڑا ذبح کیا اس کا گوشت بھون کر ان کے سامنے رکھ دیا مگر مہمانوں نے گوشت کو چھوا تک نہیں یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ شاید یہ لوگ کسی دشمنی کے ارادے سے آئے ہیں کیونکہ عرب میں جب کوئی شخص کسی کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیتا تو اس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ مہمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ دشمن کی حیثیت سے آیا ہے اور کھانا پیش کرنے والے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جب مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو حضرت ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ فرشتوں کو انسانی شکل میں اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ کسی بڑی قوم یا بستی کو سزا دیں اس لیے حضرت ابراہیم اور ان کے گھر والے ڈرے کہ شاید بستی والوں سے یا ہم سے کوئی قصور ہو گیا ہے جس کی سزا دینے کے لیے اللہ نے فرشتے انسان کی شکل میں بھیجے ہیں چنانچہ انہوں نے مہمانوں سے کہا ہمیں آپ سے ڈر لگتا ہے مہمانوں نے کہا ڈریے نہیں ہم فرشتے ہیں اور لوت علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی فرشتوں نے کہا ہم آپ کو ایک علم والے دانا عقلمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں اس لڑکے کا نام اسحاق ہوگا پھر اسحاق علیہ السلام کو اللہ ایک بیٹا دے گا جس کا نام یعقوب ہوگا حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت ننانوے برس کی تھی نائنٹی نائن اور ان کی بیوی حضرت سارہ نوے برس کی تھیں فرشتوں کی بات سن کر حضرت ابراہیم نے فرمایا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی خوشخبری دیتے ہو ذرا سوچو تو صحیح یہ کیسی خوشخبری ہے جو تم مجھے دے رہے ہو فرشتوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری دے رہے ہیں آپ مایوس نہ ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں اس وقت حضرت سارا بھی قریب ہی کھڑی تھیں انہوں نے فرشتے سے ایک بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنی تو وہ چیخ مار کر کہنے لگیں آ اب میرے ہاں اولاد ہوگی میں تو اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر آپ حیران ہوتی ہیں اے ابراہیم کے گھر والوں آپ لوگوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں اللہ یقیناً بہت ہی تعریف کے قابل اور بڑی شان والا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی خوشخبری سے ان کا دل خوش ہو گیا تو انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ جس کام کے لیے آپ لوگ جا رہے ہیں اس کے بارے میں پوری بات بتائیے فرشتہ نے کہا ہم صدوم جا رہے ہیں وہاں کے لوگ سخت بگڑ گئے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے میں بہت دلیر ہو گئے ہیں ان کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہمیں ان کی سزا ہی دینے کے لیے بھیجا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہاں تو لوت بھی ہیں اللہ نے ان کو نبی بنایا اور میں نے اللہ ہی کے حکم کے مطابق ان کو صدوم بھیجا فرشتہ نے کہا صدوم کے لوگوں نے ان کی نصیحت ماننے سے انکار کر دیا ہے اور زور و شور سے اپنے برے کاموں میں مصروف ہیں اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا تو اللہ تعالیٰ لوت اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی کافر بیوی کے بچا لے گا ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والے لوگوں میں شامل ہوگی اور اس پر بھی عذاب نازل ہوگا حضرت ابراہیم بہت ہی نرم دل والے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے بار بار التجا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ لوت کی قوم سے عذاب ٹال دے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب ملا کہ اب اس قوم میں کوئی بھلائی نہیں رہی لیکن حضرت ابراہیم پھر بھی ان کو کچھ اور مہلت دینے کی التجا کرتے رہے آخر کا فرشتہ نے ان سے کہا اے ابراہیم جو کچھ آپ کر رہے ہیں اب نہ کریں کیونکہ آپ کے رب کا حکم ہو چکا ہے ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا جو کسی کے پھیرنے سے نہیں پھر سکتا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے اور فرشتے ان سے رخصت ہو کر سدوم پہنچ گئے وہاں انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے شہر سے نکال کر کہیں دور بھیج دیا اور پھر شہر سدوم اور وہاں کے بدکار لوگوں کو اس طرح تباہ و برباد کر دیا کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا اور یہاں ہوئی ہمارے بارہویں سپارے کی کہانی کا اختتام کل انشاءاللہ ہم شروع کریں گے ایک ایسی کہانی جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ قرآن کی سب سے اچھی کہانی ہے سب سے اچھے انداز میں ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اور وہ کہانی کچھ بارہویں سپارے میں موجود ہے اور کچھ تیرہویں سپارے میں اور کل کہانی سننے سے پہلے ہی آج آپ لوگ اپنے اپنے قرآن کھول کے دیکھیے گا کہ بھلا وہ کون سی کہانی ہے جو آپ کل سنیں گے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سب سے اچھی کہانی ہے آج کے لیے اتنا ہی ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ